پرانے خدا کرشن چندر متھرا کے ایک طرف جمنا ہے اور تین طرف مندر اس حدود اربا میں نائی ہلوائی پانڈے پجاری اور ہوٹل والے بستے ہیں جمنا اپنا رخ بدلتی رہتی ہے نئے نئے علیشان مندر بھی تعمیر ہوتے رہتے ہیں لیکن متھرا کا حدود اربا وہی رہتا ہے اس کی آبادی کی تشکیل اور تناسب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو پاتی سوائے ان دنوں کے جب اشٹمی کا میلہ معلوم ہوتا ہے کرشن جی کے بھگت اپنے بھگوان کا جنم منانے کے لیے ہندوستان کے چاروں کونوں سے کھینچے چلے آتے ہیں ان دنوں کرشن جی کے بھگت متھرا پر یلگار بول دیتے ہیں مدراس سے کراچی سے رنگون سے پشاور سے ہر سمت سے ریل گاڑیاں آتی ہیں اور متھرا کے اسٹیشن پر ہزاروں جاتری اگل دیتی ہیں جاتری سمندر کی لہروں کی طرح بڑھے چلے آتے ہیں اور مندروں گھاٹوں ہوٹلوں اور دھرم شالاؤں میں سما جاتے ہیں متھرا میں کرشن بھکتوں کے استقبال کے لیے پندرہ بیس روز پہلے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں مندروں میں صفائی شروع ہوتی ہے فرش دھلائے جاتے ہیں کلسوں پر دھات پالش کیا جاتا ہے زرکار پگوڑے اور جھولے سجائے جاتے ہیں دیواروں پر کلئی اور رنگ ہوتا ہے دروازوں پر گل بوٹے بنوائے جاتے ہیں دکانیں رادھا کرشن جی کی مورتیوں سے سجائی جاتی ہیں حلوائی پوری کچوری کے لیے بنسپتی گھی کے ٹین اکٹھے کرتے ہیں ہوٹلوں کے کرائے دگنے بلکہ سہگنے ہو جاتے ہیں دھرم شالائیں چونکہ خیراتی ہوتی ہیں اس کے لیے اس کے مینیجر ایک کمرے کے لیے صرف ایک روپیہ کرایہ ہی وصول کرتے ہیں کسان لوگ جوان خیراتی دھرم شالاؤں میں ٹھہرنے کی توفیق نہیں رکھتے عموماً جمنا کے کسی گھاٹ پر ہی سو رہتے ہیں گھاٹ چونکہ پختہ اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں اس کے لیے گھاٹ منتظم سونے والے جاتریوں سے ایک آنا فیس وصول کر لیتے ہیں اور اصل گھاٹ پر سونے کے لیے ایک آنے کا تاوان بہت کم ہے کنار جمنا سر پر قدم کی پرچھائیاں جمنا کی لہروں کی میٹھی میٹھی لوریاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تاروں بھرا آسمان اور مندروں کے چمکتے ہوئے کلس جب جی چاہا سو رہے جب جی چاہا اٹھ کر جمنا میں ڈبکیاں لگانے لگے ایک آنے میں دو مزے اس پر بھی بہت سے کسان لوگ گھاٹ کے غریب منتظموں کو ایک آنا کرایہ بھی ادا نہیں کرنا چاہتے اور گھاٹ پر سونے اور جمنا میں نہانے کے مزے مفت میں لوٹنا چاہتے ہیں انسان کی فطری کمینگی جنمشٹمی سے دو روز پہلے میں متھرا آ پہنچا متھرا کے بازار گلیاں اور مندر جاتریوں سے کھچا کھچ بھرے تھے اور جاتریوں کے ریوڑوں کو مختلف مندروں میں داخل کر رہے تھے ان جاتریوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ متھرا میں ہندوستان بھر کی بوڑھی عورتیں جمع ہو گئی ہیں بوڑھی عورتیں مالا پھیرتی ہوئی اور لاٹھی ٹیک کر چلتے ہوئے مرد کھانستی ہوئی گھٹیا کی ماری ہوئی ریشہ بر اندام مخلوق جو اپنے اپنے گناہ بخشوانے کی امید میں آئی تھی جتنی بدسورتی یہاں میں نے ایک گھنٹے کے عرصے میں دیکھ لی اتنی شاید میں اپنی ساری عمر میں نہ دیکھ سکتا تھا متھرا کا یہ احسان میں قیامت تک نہیں بھول سکتا متھرا پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے رہنے کے لیے جگہ تلاش کی ہوٹل والوں نے بالکنیاں تک کرائے پر دے رکھی تھی ان کی کھڑکیاں دروازے اور بالکنیوں پر جا بجا جاتریوں کی گیلی دھوتیاں ہلولے لہراتی دکھائی دے رہی تھی دھرم شالائیں جاتریوں سے بھڑکے ہوئے چھتوں کی طرح بھری ہوئی تھی کوئی مندر بنگالیوں کے لیے وقف تھا تو کوئی مدراسیوں کے لیے کسی دھرم شالا میں صرف نمبودری براہمنوں کے لیے جگہ تھی تو کسی میں صرف کائست ٹھہر سکتے تھے اس سرائے میں اگروالوں کو ترجیح دی جاتی تو دوسری میں صرف امرتسر کے ارڈڑے ٹھہر سکتے تھے ایک دھرم شالا میں ایک کمرہ خالی تھا میں نے ہاتھ جوڑ کر پانڈے جی سے کہا میں ہندو ہوں یہ دیکھیے ہاتھ پر میرا نام خدا ہوا ہے اگر آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو چلیے بازار میں کسی سے پڑھوا لیجیے غریب جاتری ہوں اپنی دھرم شالہ میں جگہ دے دیجیے آپ کا بڑا احسان ہوگا پانڈے جی کی آنکھیں غلافی تھی اور بھنگ سے سرخ جنیو کا مقدس تاگا ننگے پیٹ پر لہرا رہا تھا کمر میں رام نام کی دھوتی چند لمحوں تک چپ چاپ کھڑے مجھے گھورتے رہے پھر گھگیائی سی ہوئی آواز میں پان کے چونے اور کتھے کے بلبلے سے اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے تھے چند لمحوں تک چپ چاپ کھڑے مجھے گھورتے رہے پھر گھگیائی ہوئی آواز میں جس میں پان کے چونے اور کتھے کے بلبلے سے اٹھتے ہوئے معلوم ہوتے تھے بولے آپ کون گوت ہو میں نے جھلا کر کہا میں انسان ہوں ہندو ہوں کالا شاہ کاکو سے آیا ہوں نہ پانڈے جی نے اپنا بایاں ہاتھ گوتم بدھ کی طرح اوپر اٹھاتے ہوئے کہا ہم پوچھت ہیں آپ کون گوت ہو گوت میں نے رک کر کہا مجھے اپنی گوت تو یاد نہیں بہرحال کوئی نہ کوئی گوت تو ضرور ہوگی آپ مجھے فی الحال اپنی دھرمشالہ اس خیراتی دھرمشالہ میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں میں گھر پر تار دے کر اپنی گوت منگوائے لیتا ہوں نہ پانڈے جی نے پان کی پیک زور سے فرش پر پھینک کر کہا ہم ایسو مانوس کیسو رکھیں نہ گوت نجات میں متھرا کے بازاروں میں گھوم رہا تھا فضا میں کچوڑیوں کی کڑوی بو جمنا کے مہین کیچڑ کی سڑاند اور گھی کی گندی باس چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی متھرا کی خاک جاتریوں کے قدموں میں تھی ان کے کپڑوں میں تھی ان کے سر کے بالوں میں ناک کے نتنوں میں حلق میں میرا دم گھٹا جاتا تھا اور جاتری شری کرشن مہاراج کی جے کے نعرے لگا رہے تھے میرا سر گھوم رہا تھا مجھے رہنے کے لیے اب تک جگہ نہ ملی تھی ایک پنواڑی کی دکان پر میں نے ایک خوشپوش خوشرو نوجوان کو دیکھا کہ سر تاپا براک خدر میں ملبوس پان کلے میں دبائے کھڑا ہے آنکھوں سے اور چہرے سے ذہانت کے اثار نمایاں ہیں میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا مسٹر میں نے اسے نہایت تلخ لہجے میں مخاطب ہو کر کہا کیا آپ مجھے جیل خانے کے سوا یہاں کوئی اور ایسی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں ایک ایسا انسان جو ہندو ہو پنجابی ہو کالا شاہ کاکو سے آیا ہو اور جسے اپنی کا علم نہ ہو میلے کے دنوں میں اپنا سر چھپا سکے نوجوان نے چند لمحوں کے لیے توقف کیا چند لمحوں کے لیے مجھے گھورتا رہا پھر مسکرا کر کہنے لگا آپ پنجابی ہیں نا اسی لیے آپ یہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ معاف کیجیے گا یہ پنجابی بڑے بدماش ہوتے ہیں یہاں سے لڑکیاں اگوا کر کے لے جاتے ہیں ان لڑکیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جو اس طرح اگوا ہو جاتی ہیں میں نے پوچھا ایک دبلا پتلا آدمی جس کا کا قد بانس کی طرح لمبا تھا اور چھچندر سا خدر پوش نوجوان کی تائید کرتے ہوئے بولا بابو صاحب آپ متھرا کی بات کیوں کرتے ہیں متھرا تو پوتر نگری ہے میں تو بمبئی تک گھومایا ہوں وہاں بھی پنجابیوں کو شریف محلوں میں کوئی گھسنے نہیں دیتا دو چار لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے میں نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جی ہاں خوشرو نوجوان نے پان چباتے ہوئے جواب دیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب سب سے آخر میں انگریزوں کی عمل داری میں آیا اور چھوٹی بچیوں کو جان سے مار ڈالنے کی رسم جو ہندوستان کے صوبوں میں رائج تھی پنجاب میں سب سے آخر میں خلاف قانون قرار دی گئی انگریزوں کے آنے سے پہلے شریف لوگ اکثر اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے مار ڈالتے تھے اس سے کیا ہوا ہوا یہ کہ پنجاب میں مردوں اور عورتوں کا تناسب ایک اور پانچ کا ہو گیا پانچ مرد اور ایک عورت اب بتائیے باقی چار مرد کہاں جائیں مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر عورت ایک دم چار پانچ خاوند کر سکے جیسا کہ تبت میں ہوتا ہے کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں نوجوان ہنسنے لگا میں نے کہا پنجاب میں لڑکیاں کم ہیں پنجابیوں نے دوسرے صوبوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا بنگال میں لڑکیاں زیادہ ہیں وہاں لوگ ایک بیوی رکھتے ہیں اور ایک داشتہ جو عموماً ودوا ہوتی ہے سندھی اور گجراتی مرد سمندر پار تجارت کے لیے جاتے ہیں اور اکثر گھروں سے کئی سال غائب رہتے ہیں اسی لیے سندھ میں ادب منڈلیاں بنتی ہیں اور گجرات میں بکری کے دودھ اور برہمچر کا پرچار ہوتا ہے مرض ایک ہے نوعیت وہی ہے اب آپ ہی بتائیے کہ شریف کون اور بدماش کون جو حقیقت ہے آپ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے الٹا پنجابیوں کو کوستے ہیں نوجوان بے اختیار کہہ کہا مار کر ہنسا پان گلے سنے موری میں جا گرا وہ میرے بازو بازو میں میں ڈال کر کہنے لگا آئیے صاحب آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں تھوڑے ہی عرصے میں ہم ایک دوسرے کے بے تکلف دوست بن گئے وہ ایک نوجوان وکیل تھا ایک کامیاب وکیل اس کا ذہین چہرہ فراخ ماتھا مضبوط ٹھوڈی اس کے عزم راسک کی دلیل تھے وہ مدراسی براہمن تھا متھرا میں سب سے پہلے اس کا دادا آیا تھا کہتے ہیں کہ اس کے دادا کے کسی رشتے دار نے جو مدراس میں ایک مندر کا پجاری تھا کسی آدمی کو قتل کر دیا تھا ٹھاکر جی کو ایک پجاری کے گناہ کے بار سے بچانے کے لیے میرے دوست کے دادا نے ایک رات کو مندر سے ٹھاکر جی کی مورتی کو اٹھا لیا اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مدراس چل دیا سفر کرتے کرتے وہ متھران پہنچا یہاں پہنچ کر اس کی آتما کو سکون نصیب ہوا اس نے جی کو ایک مندر میں کیا آج اسی دادا کا پوتا میرے سامنے مندر کی دہلیز پر کھڑا اور میں اس کے گٹھے ہوئے جسم اور چہرے کے تیکھے نکوش میں اس بوڑھے براہمن کے عزم اور اعتقاد کی جھلک دیکھ رہا تھا جس کی تصویر اس کی بیٹھک میں آویزاں تھی نہا دھو کر اور کھانے سے فارغ ہو کر ہم میلے کی سیر کو نکلے جو گلی بازار سے وشرام گھاٹ کی طرف جاتی ہے اس میں سینکڑوں نائی بیٹھے استروں کے استروں سے جاتریوں کے سر مونڈ رہے تھے گول گول چمکتے ہوئے منڈے ہوئے سر ان سفید چھتریوں کی طرح دکھائی دیتے تھے جو برسات کے دنوں میں خود بخود زمین پر اگاتی ہیں جی چاہتا تھا کہ ان سفید سفید چھتریوں پر نہایت شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے اتنے میں ایک نائی نے میری آنکھوں کے سامنے ایک چمکدار استرا گھمایا اور مسکرا کر بولا بابو جی سر منڈالو بڑا پن ہوگا میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ جاتری لوگ سر کیوں منڈا لیتے ہیں کہنے لگا دان پن کرنے کی خاطر یہ لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں کی روحوں کے لیے دان پن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سر منڈانا بہت ضروری ہے اور یہاں ایسا کون سا شخص ہے جس کا اب تک کوئی عزیز یا رشتے دار نہ مرا ہو میں نے جواب دیا میری چندیا پر پہلے سے ہی تھوڑے بال ہیں میں انہیں حجام کی دست برد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بال جو چندیا پر ہے ان بالوں سے کہیں بہتر ہے جو حجام کی مٹھی میں ہو ہم لوگ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے وشرام گھاٹ پر پہنچ گئے گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی تھیں اور لوگ ان پر بیٹھ کر جمنا جی کی سیر کو جا رہے تھے ہم نے بھی ایک کشتی لی اور تین گھنٹے تک جمنا میں گھومتے رہے جن کے کنارے پختہ گھاٹ بنے ہوئے تھے کہیں کہیں مندروں اور دھرم شالاؤں کی چوبرجیوں اور قدم کے درخت نظر آ جاتے ایک جگہ دریا کے کنارے ایک پرانے شکستہ محل کے بلند کنگورے نظر آئے استفسار پر میرے دوست نے بتایا کہ اسے کنس محل کہتے ہیں میں نے کہا تین چار سو سال سے زیادہ پرانا معلوم نہیں ہوتا کہنے لگا ہاں اسے کسی مرہٹا سردار نے بنوایا تھا اب زود العتقاد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اسی کنس کا محل ہے جس کے ظلموں کا خاتمہ کرنے کے لیے بھگوان نے جنم لیا تھا میں نے پوچھا کس زمانے میں ظلم نہیں ہوتے وہ ہنس کر بولا اگر یہی پوچھنا تھا تو متھرا کیوں آئے وہ دیکھو ریل کا پل متھرا میں سب سے زیادہ خوبصورت شے یہی ریل کا پل ہے مضبوط جیت اور پلند ریل گاڑی نہایت پرسکون انداز میں جمنا کے سینے کے اوپر سے دن دناتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ کرشن جی کے جنم دن کو جمنا فرت محبت سے امڑی چلی آتی تھی اور جب تک اس نے کرشن جی کے قدم نہ چھو لیے اس کی لہروں کا طوفان ختم نہ ہوا جمنا میں اب بھی طوفان آتے ہیں لیکن اس کی لہروں کی حیجانی اس ریل گاڑی کے قدموں کو نہیں چھو سکتی جو اس کی چھاتی پر دندناتی ہوئی چلی جا رہی ہے جمنا کی سربلندی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے جب ہم واپس آئے تو سورج غروب ہو رہا تھا اور وشرام گھاٹ پر آرتی اتاری جا رہی تھی عورتیں رادھے شیام رادھے شیام گاتی ہوئی جمنا میں نہا رہی تھی شنکھ اور گھڑیال زور زور سے بج رہے تھے جاتری چڑھاوا چڑھا رہے تھے اور جمنا میں پھل اور پھول پھینک رہے تھے پانڈے دکشنا سنبھالتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ آرتی اتارتے جاتے ایک پانڈے نے غریب کسان کو گردن سے پکڑ کر گھاٹ سے باہر نکال دیا کیونکہ کسان کے پاس دکشنا کے پیسے نہ تھے شاید کسان سمجھتا تھا کہ بھگوان کی آرتی پیسوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے وشرام گھاٹ کی نیچلی سیڑھیوں تک جمنا بہتی تھی لیکن یہاں پانی کم تھا اور کیچڑ زیادہ اور کیچڑ میں سینکڑوں چھوٹے موٹے کچوے کل بلا رہے تھے مٹھائیاں اور پھل کھا رہے تھے ان کے ملائم مٹیالے جسم ان جاتریوں کی ننگی کھوپڑیوں کی طرح نظر آتے تھے جن کے بال نائیوں نے مونڈ کر صاف کر دیے تھے رادھے کرشن رادھے کرشن جاتری چلا رہے تھے نو بہاتا جوڑے کشتیوں میں بیٹھے ہوئے مٹی کے دیے روشن کر کے انہیں جمنا کے سینے پر بہا رہے تھے جن کے سینے پر اس قسم کے سینکڑوں دیے روشن ہو اٹھے تھے اور نو بہاتا جوڑے مسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف تک رہے تھے ہمارے بالکل قریب ہی ایک زرد رو نوجوان لڑکی نے مٹی کے دو دیے روشن کیے اور انہیں جمنا کے حوالے کر دیا دیر تک تو وہ وہاں کھڑی اپنے ہاتھ اپنے سے لگائے ان دیوں کی طرف دیکھتی رہی اور ہم اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو کی طرف دیکھتے رہے اس لڑکی کے ساتھ اس کا خاوند نہ تھا وہ بہتا معلوم ہوتی تھی پھر ان جھل ملاتے ہوئے دیوں کی لو کو کیوں اس نے اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا یہ لرستی ہوئی شم محبت لڑکی نے یک میرے دوست کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر آہستہ آہستہ گھاٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلی گئی میرے دوست کے لب بھچے ہوئے تھے رخساروں پر زردی کھنڈی ہوئی تھی کیا جمنا میں اتنی طاقت نہ تھی کہ محبت کے دو کانپتے ہوئے شولوں کو ہم آگوش ہو جانے دیں یہ دیواریں یہ پانی کی دیواریں پیسوں کی دیواریں سماج ذات پات اور گوت کی دیواریں میرا دل غیر معمولی طور پر اداس ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں کل متھرا سے ضرور کہیں باہر چلا جاؤں گا برندامن میں یا شاید گوکل میں جہاں کی سادہ اور پاک و صاف فضا میں میرے دل کو اطمینان نصیب ہوگا ورنداون میں بن کم اور پکی گلیاں اور کھلی سڑکیں زیادہ تھی ورنداون کے عالی شان محلوں کی وسط اور عظمت پر محلوں کا دھوکا ہوتا تھا مان سنگھ کا مندر میرا کا مندر باہر عمارت میں کرشن جی کی مورتی موجود تھی ہر جگہ پنڈے موجود تھے انگریزی بولنے والے پڑھے لکھے گائیڈ پہلے لوگ مندروں میں بے کھٹ کے چلے جایا کرتے تھے اب بھگوان نے گائیڈ رکھ لیے تھے خدا وہی پرانے تھے لیکن جدید مذہب نے سارے لاو جماعت سے بہراور آخر یہ نئی تہذیب بھی انہی کی تو بنائی ہوئی تھی ورنداون کے ایک مندر میں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں سات آٹھ سو سادھو ہاتھ میں کڑتا لیے ایک ساتھ گا رہے تھے Radhe Shyam Radhe Shyam left right left right باقاعدگی تنظیم اندھاپن تہذیب اور طاقت کے ہزاروں راز اس رکت انگیز نظارے میں مستور تھے ہر روز سینکڑوں بلکہ ہزاروں جاتری اس مندر میں آتے تھے اور بے شمار چڑھاوا چڑھتا تھا سنا ہے کہ ان اندھے سادھوں کو صبح شام دونوں وقت کا کھانا مل جاتا ہے اور ایک پیسہ دکشنا کا باقی جو منافع ہوتا وہ ایک لہیم شہیم پانڈے کی تجوری میں چلا جاتا ایک اور مندر میں بھی میں نے ایسا ہی نظارہ دیکھا تھا فرق یہ تھا کہ یہاں اندھے سادھوں کے بجائے بےکس اور نادار عورتیں کرشن بھگوان کی استوتی کر رہی تھی دن بھر استوتی کرنے کے بعد انہیں بھی وہی راشن ملتا تھا جو اندھے سادھوں کے حصے میں آتا تھا یعنی دو وقت کا کھانا اور ایک پیسہ دکشنا کا ان اندھے سادھوؤں اور عورتوں کے سر منڈے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے وشرام گھاٹ کے جاتری اور جمنا کے کیچڑ میں کل بلاتے ہوئے کچھوے یاد آ گئے مذہب نے مندروں میں فیکٹریاں کھول رکھی تھی اور بھگوان کو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط سلاخوں کے اندر بند کر دیا تھا ہر مندر میں ہر ایک جاتری کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑتا بعض دفعہ تو ایک ہی مندر میں مختلف جگہوں پر دکشنا ریٹ مختلف تھا سیڑھیوں کو چھونے کے لیے ایک آنا مندر کی چوکھٹ تک کے لیے چار آنے مندر کا کواڑ اکثر بند رہتا اور ایک روپیہ دے کر جاتری مندر کے کواڑ کھول کر بھگوان کے درشن کر سکتا تھا کئی مندر ایسے تھے جو سال میں صرف ایک بار کھلتے اور کوئی بڑا سیٹ ہی اس کی بوہنی کر سکتا تھا بہت سا روپیہ ادا کر کے مندر کے کواڑ کھول سکتا تھا طوائفیت ہمارے سماج کا کتنا ضروری جزو ہے اس بات کا احساس مجھے ایسے مندروں کو دیکھ کر ہوا گوکل میں جمنا کے کنارے تین عورتیں ریت پر بیٹھی رو رہی تھی مارواڑ سے کرشن بھگوان کے درشن کو آئی تھی زیوروں میں لدی پھندی ایک سادھو مہاتما نے انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا اور گیان دھیان کی باتیں کرتے انہیں مختلف مندروں میں لیے پھرے اور جب یہ مارواڑی عورتیں گوکھل میں ماخن چور کنہیا کا گھر دیکھنے آئیں تو مہاتما بھی ان کے ساتھ ہمراہ ہو لیے عورتیں جمنا میں اسنان کر رہی تھی اور سادھو کنارے پر ان کے زیوروں اور کپڑوں کی رکھوالی جب عورتیں نہا دھو کر گھاٹ سے باہر نکلی تو مہاتما جی غائب تھے عورتیں سر پیٹنے لگی کرشن جی اگر ماکھن چراتے تھے تو سادھو مہاتما نے اگر چند زیور چرا لیے تو کون برا کام کیا لیکن مہاتما کی یہ تکلف ان بیوقوف عورتوں کی سمجھ میں نہ آتی تھی اور وہ جمنا کی گیلی ریت میں بیٹھی مہاتما جی کو گالیاں دے رہی تھی بہت سے لوگ ان کے آس پاس کھڑے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے جی بڑا ظلم ہوا ان غریب عورتوں کے ساتھ بھلا یہ گھر سے زیور لے کر آئی ہی کیوں اپنی عمارت دکھانا چاہتی تھی اب رونا کس بات کا اجی صاحب شکر کیجیے ان کی جان بچ گئی اب کل ہی متھرا میں ایک پانڈے نے اپنے جزمان اور اس کی بیوی کو اپنے گھر لے جا کر قتل کر دیا ججمان کا نیا نیا بیاہ ہوا تھا اور بیوی کے پاس ساٹھ ستر ہزار کا جیور تھا کسی مدراسی جاگیردار کا لڑکا تھا لڑکا اکلوتا اس کے باپ کو پولیس نے تار دیا ہے خیال تو کیجیے کیسا اندھیر مچ رہا ہے اس پوتر نگری میں تھرا چار لوگ سے نیاری بہت رات گئے میں اور میرا دوست جمنا کے اس پار کھیتوں میں گھومتے رہے جنماشٹمی کی رات تھی پھونس کی جھوپڑیوں میں جن میں غریب مزدور اور کسان رہتے تھے مٹی کے دیے روشن تھے اور جمنا کے دوسرے کناروں گھاٹوں پر بجلی کے کمکمے اور براہموں کے کہکہوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی پھوس کے جھوپڑوں کے باہر مریل سی فاقہ زدہ گائیں بندھی تھی اور نیم برہنا لڑکے خاک میں کھیل رہے تھے کنویں کی جگت پر ایک بوڑھی عورت آہستہ آہستہ ڈول کھینچ رہی تھی دو بڑی بڑی گاگریں ان کے پاس پڑی تھیں کنویں سے آگے آم کی درختوں کی قطار تھی جو بہت دور تک پھیلتی چلی گئی تھی آم کے درخت اور آملے کے پیڑ اور کھرنی کے مدور چھتنارے یہاں گہرا سناٹا تھا ہوا میں ایک ہلکی سی اداس سی خوشبو تھی اور ستاروں کی روشنی ایسی جس میں سفیدی کے بجائے سیاہی زیادہ کھلی تھی جیسے یہ روشنی کھل کر ہنسنا چاہتی ہو لیکن شام کی اداسی کو دیکھ کر رک جاتی ہے میرے دوست نے آہستہ سے کہا میں اور وہ کئی بار ان کھرنی کے مدور سایوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ ہاتھ میں لیے گھومتے رہے ہیں کتنی ہی جنماشٹمیاں اس طرح گزر گئیں اور آج میں خاموش رہا چند دن ہوئے میرا دوست کہہ رہا تھا مجھے قتل کے ایک مقدمے میں پیش ہونا پڑا قاتل کو مقتول کی بیوی سے محبت تھی اور جب اسے پھانسی کا حکم سنایا گیا تو قاتل کسان نے جن حسرت بھری نگاہوں سے اپنی محبوبہ کی طرف دیکھا ان نگاہوں کی وارفتگی اور گرسنگی ابھی تک میرے دل میں تیر کی طرح چبھی جاتی ہے وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے سالہ سال ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے پھر لڑکی کے ماں باپ نے اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی یہ جمنا پر لوگ محبت کے دیے کس لیے جلاتے ہیں بڑے ہو کر اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کے گلے پر کس طرح چھری چلاتے ہیں وہ کسان عورت اب پاگل خانے میں ہیں میں نے کہا محبت بھی اکثر بے وفا ہوتی ہے رادھا کو کرشن سے عشق تھا لیکن رادھا اور کرشن کے درمیان بادشاہت کی دیوار آ گئی اس نے کہا شاید تمہیں رادھا اور کرشن کی محبت کا انجام معلوم نہیں نہیں وہ چند لمحوں تک خاموش رہا پھر آہستہ سے کہنے لگا کرشن جی نے ورنداون کی گوپیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بار پھر ورنداون میں آئیں گے اور ہر گوپی کے گھر کا دروازہ تین بار کھٹکھٹائیں گے جس گھر میں روشنی ہوگی اور جو گوپی دروازہ کھٹکھٹانے پر ان کا خیر مقدم کرے گی وہ اسی عشق کو سچا جانیں گے اس بات کو کئی برس گزر گئے ایک اندھیاری طوفانی رات میں جب بجلی کڑک رہی تھی اور بارش موسلا تھار برس رہی تھی کسی نے ورنداون کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے اور ایک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا اجنبی ہر ایک مکان پر تین بار دستک دیتا اور آگے بڑھ جاتا لیکن سب مکانوں میں اندھیرا تھا سب لوگ سوئے پڑے تھے کسی نے اٹھ کر دروازہ نہ کھولا اجنبی نا امید ہو کر واپس جانے والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ دور ایک جھونپڑے میں مٹی کا دیا جھل ملا رہا ہے وہ اسی جھونپڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا لیکن اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہ محسوس ہوئی کیونکہ دروازہ کھلا تھا جھوپڑے کے اندر دیے کی روشنی کے سامنے رادھا بیٹھی تھی اپنے محبوب کے انتظار میں رادھا کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے چہرے پر لا تعداد جھریاں کرشن جی نے گلوگیر آواز میں کہا رادھا میں آ گیا ہوں لیکن رادھا خاموش بیٹھی رہی دیے کرشن جی نے چلا کر کہا لیکن رادھا نے کچھ نہ دیکھا کچھ نہ سنا اپنے محبوب کی راہ تکتے تکتے اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی اور کان بہرے زندگی سے پرے موت سے پرے انصاف سے پرے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرا دوست اپنی باہوں میں سر چھپا کر سسکیاں لینے لگا جیسے کسی نے اس کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہو جیسے پاگل عورت محبت کرنے کے جرم میں لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دی گئی ہو زرد رو لڑکی وشرام گھاٹ پر حسرت بھری نگاہوں سے مٹی کے دیوں کی لو کی طرف تک رہی تھی اس کی حیران پتلیاں میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی اندھے سادھو سر منڈائے ہوئے قطار در قطار کھڑتالیں بجاتے ہوئے گا رہے تھے Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam left right left right left right پرانے خدا ابھی تک مندروں بینکوں فیکٹریوں اور کھیتوں پر قبضہ کیے بیٹھے تھے وہ اپنے بہی کھاتے کھولے آلتھی پالتھی مارے بیٹھے تھے ان کی ننگی توندوں پر جنے لہرا رہے تھے اور وہ نہایت دل جمعی سے ان لاکھوں آوازوں کو سن رہے تھے جو فضا میں چاروں طرف شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہی تھیں رادھے شیام رادھے شیام